جن کے لیے میں ساری عمر کرتا رہا میری سننے کو بھی تیار نہیں ہے میں کہوں گا وہ کریں گے وہ تو بعد کی بات ہے کم سے کم میری سنے تو صحیح ہے جی؟ میرے دوستوں ہماری تمہاری شہادت مندی کی بات ہے کہ اللہ خود براہ راست ہم سے کہہ رہے ہیں اے ایمان والا اس سے بڑی خوش اللہ کہہ رہے ہیں ہمارے بچوں سے بھی بڑوں سے بھی مردوں سے بھی عورتوں سے بھی اور دنیا میں جو کوئی جہاں کہیں کرنے والا اللہ کہہ رہے ہیں کتنی بڑی شہادت کی بات ہے اللہ ہمیں اس کے قدر کی نصیب کرتا ہے اب آگے اللہ کیا کہہ رہے ہیں کونو انصار اللہ ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ مشرق جو ہے عربی الفاظ کے اعتبار سے اس کا اصل ترجمہ ہے کھیت کو پانی دینا بہت اچھا بیج بہت اچھا سب بہت اچھی زمین بیج بھی ڈالا اب اس کو پانی کی ضرورت ہوتی جب پانی صحیح ہو پورا ہو وقت پر ہو کھیتی والے سب جانتے ہیں پانی صحیح ہو اسی لیے جو لوگ بورنگ کراتے ہیں وہ باقاعدہ پانی چیک کراتے ہیں کہ کڑوا ہے کھارا ہے کہ کھیتی کے لائق کراتے ہیں تو پانی ہو صحیح ہو پھر وقت پر ہو پورا ہو پورا ہو کھیتی کو چاولوں کو کتنا چاہیے گیہوں کو کتنا چاہیے کپاس کو کتنا چاہیے اور چائے کے اور کافی کے باغوں کو چاہیے سیب کو کیلوں کو انگور کو پھلوں کو ہاں۔ مقدار الگ الگ پانی ہو پورا ہو اور پھر ہاں۔ جس وقت کی ضرورت ہے اس وقت پر اس لیے ہمارے یہ جو لوگ کھیتی کرتے ہیں وہ جب بارشیں ہوتی ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں ہاں۔ اور کیا سولہ آنے کی امید ہے کھیتی کی کتنی سولہ آنے پھر تھوڑے دنوں کے بعد دوسرے موقع پر کھیتی کو ضرورت ہوتی ہے پانی اگر اس وقت نہ برتن گیا اور سولہ آنے کی لیکن اب تو پتہ نہیں آٹھ آنے بھی آتی ہے کہ اس نے جب اپنا بارش نہیں ہوئی تو اچھا، پانی ہو شہی ہو پورا ہو اور مفر ہو اس کو نصرت کہتے ہیں اللہ جل جلال ہو امان والو ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں ایمان والوں دین کے مددگار بن جاؤ اور محمد الرسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم اللہ کے پاس سے جو کچھ لے کر آئے ہاں، میرے بات ایسی ہوتی بات ہے مہاراج کا سب جانتے ہیں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہاراج ہوئی میں مختصر اتنا عرض کر دوں کہ اس معراج میں اللہ پاک سے جو آپ کو قرب ہوا وہ اتنا قرب ہوا اتنا قرب ہوا کہ ایک کمان دو کمان کا فاصلہ رہ گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و کی یہ جو ہم نماز میں اتحیات پڑھتے ہیں نا اتحیات اللہ و سلوات جب یہ کلمات آپ نے کہے تو اللہ اتنے خوش ہوئے اتنے خوش ہوئے کہ خود اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا السلام علیکم النبی رحمۃ رحمت اللہ وبرکاتہ اللہ نے سلام کیا یہ تحیات میں جو ہم پڑھتے ہیں لیکن قربان جائیں قربان جائیں قربان جائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کو آپ کہیں نہیں بھولے کیا ماں باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوگی جو نبی کو اپنی امت سے محبت ہوتی ہے اور سارے نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اپنی امت سے محبت تھی اللہ ایک مرتبہ اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی خدمت کی وضو کا پانی نسوار ایسی چیزیں جو خدمت کی تو حضور کو خدمت بہت پسند آئی یہ ہمارے خدمت والے ساتھی ابھی آئے تھے خدمت کا اللہ یہاں کیا درجہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر حضرت عائشہ کو دعائیں اے اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے چھپے کھلے تمام قصوروں کو معاف فرما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا بہت پسند ہے تو خوشی کے بارے حضور کی گود میں لوٹ کوٹ ہونے لگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ دعا بہت پسند آئی میری جان اور میرے ماں باپ آپ پر قربان بہت پسند آئی فرمایا عائشہ جو دعا زندگی میں ہم نے تمہارے لیے ایک مرتبہ کی ہر نماز کے بعد میں یہ دعا اپنی امت کے لیے کرتا ہوں اب اس سے انداز لگاؤ حضور کو امت سے کتنی محبت تھی دنیا میں نہیں بھولے عرفات کے میدان میں نہیں بھولے قیامت کے میدان میں نہیں بھولیں گے سارے نبی پریشان ہوں گے ہر امت ہر امت اپنی نبی سے کہیں گے یہ سورت کی گتمیں برداشت نہیں ہوتی فیصلہ کروا لیجیے ہر نبی کہیں گے آج ہماری امت نہیں ہے ہم اللہ بہت جلال میں چلو چلتے ہیں نبی سراپا رحمت نبی سراپا نور کی خدمت میں سارے نبی سارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ سے فیصلے کے بعد اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑ جائیں گے بنتا ہوں حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ آپ کا سجدہ جو ہوگا وہ سجدے ابدیت بندے پنے کا سجا میں کیسا آپ کا بندہ ہوں وہ بتا رہا ہوں آپ سجے میں پڑیں گے اس سجے میں جو آپ اللہ کی حمد و ثنا کریں گے حدیثوں میں آتا ہے کبھی کسی مختلف فرشتے کی ہوگی نہ کوئی کر سکے گا جو نہ کبھی کسی نبی نے کی ہوگی جیسے حضور نے بہت لمبا سجدہ ہوگا حق تعالی شانو فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد ارفع راسک یا محمد ارفع راسک یا محمد سل تحفا پیارے پیغمبر ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے سر اٹھائیے سر اٹھائیے آپ جو مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا اس وقت میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ جو اذان کے بعد کی دعا ہم پڑھتے ہیں ممبر آپ کو دیا جائے گا ممبر پیش کیا جائے گا اب اگر آپ ممبر پر بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کا تو مقام پورا ہو گیا کام لیکن ابھی امت کا مسئلہ باقی ہے ایک طرف اللہ کی طرف سے یہ نعمت ہے ممبر اگر آپ بیٹھتے نہیں ہیں تو پھر اللہ کی بات اور اگر آپ تشریف فرماتے ہیں ممبر پر تو بہت ساری گنہ گار ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک اپنا مبارک ہاتھ اس ممبر پر رکھ دیں گے پرور آپ کی طرف سے جو انعام ہے جو ممبر ہے میں نے قبول کیا سر ماتھے پر لیکن ابھی میری امت کا مسئلہ باقی وہاں بھی حضور امت کو نہیں بھلائیں گے اسی لیے ایک بات بیچ میں کہہ دوں لوگ کہتے ہیں بھائی صاحب دعا قبول ہو دعا قبول ہو کتابوں میں لکھا ہے جو آدمی پچیس مرتبہ یا ستائیس مرتبہ دن میں یہ جو آپ کے کلمے کہتا ہے اللہ ممک ولیل لی ول مکمین ول مکمنار ول اللہ پاک اسے مستجاب الدعوات بنائی اللہ مغ ولیل لی ول مکمین ول مکمینار ول مسلمین ول مسلمان چاہتے ہونے کہ دوارا قبول ہو ہمارے پڑھنے کی اور سیکھنے کی چیزیں یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی دعائیں بتائی جمعے کے دن جمعے کے دن فرض جب ادا ہو جاتے ہیں جمعے کا سلام پھر جاتا ہے اس کے بعد جو آدمی سو مرتبہ سبحان اللہ عظیم وبی حمدی سبحان اللہ عظیم وبی حمدی اگر اتنی ایک تصویر پڑھتا ہے تو اس کے تو ایک لاکھ گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے ماں باپ کے چوبیس ہزار گنا معاف ہوتے ہیں اور بہت ساری دعائیں بتائی ہے اسی لیے کہتے دوستو پتا نہیں ہم کیا کیا سیکھ رہے ہیں کیا کیا پڑھ رہے ہیں ہمیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی راستہ چھوڑا نہیں ہے ہر قدم کی سیکھا اس لیے جماعتوں میں جانا اپنا دین سیکھنا سیکھنے کا شوق پیدا کرنا کاروبار دھندے روزگار بیوی بچے اس سے منع نہیں کیا ہے لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جو بھی کام کریں گے پھر وہ ہماری دنیا بھی دین بن جائے ہماری دنیا بھی بلکہ ایک مرتبہ اپنے دعا فرمائی ہماری ہمیں ساتھی کے ہاں ان کی فیکٹری کا اوپننگ کی افتتاح کا حضرت محمد تشریف حضرت نے وہاں عجیب دعا کر دی اللهم اعني على ديني بالدنيا وعلى آخرتي بالتقوى واحفظني فيما غبت عنه ولا تكلني إلى نفسي فيما حضرت أو كما قال عليه السلام اے اللہ میرے دین پر میری مدد فرما میری دنیا سے کیا مطلب جو بھی میرے پاس دنیا ہو وہ دین کے کام میں لگے سارے نیت کرو انشاءاللہ دین کے کام میں لگائیں گے وہ اعلیٰ آخرتی بھی آخرت میں میری مدد فرما تقوی سے تقوا کیا ہے اور اس کی بہت اچھی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی نے کاب رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا بھائی ابئی یہ قرآن میں لال لکھن تک تکون تک اللہ تک اللہ لال لکھن تک تکن کتنی مرتبہ یہ تقوا ہے کیا تو آپ سب جانتے ہیں کہ بہت سی باتیں مثال سے سمجھ میں آ جاتی ہیں حضرت وہی نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے تقریر نہیں کی فرمایا کہا کہ امیر المومنین آپ کا کیا خیال ہے دو طرفہ باڑ ہے دونوں طرف دو طرفہ باڑ ہے کانٹوں والی اور دونوں بالوں کے بیچ کا راستہ بہت تنگ ہے اور بالوں کے کانٹے بہت نوکیلے ہیں ہوا بہت تیز چل رہی ہے کپڑا جو پہنا ہے وہ باریک ہے اور اس کنارے سے اس کنارے تک جانا ہے یہ کیا کرے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی جب کانٹے دار اور نوکیلے کانٹوں والی باڑی بھی ہے راستہ بھی تنگ ہے ہوا بھی تیز ہے اور یہاں سے وہاں تک جانا بھی ہے تو یہ آدمی تو اپنے سارے کپڑے ایسے سمیٹے گا کہ کہیں کوئی حصہ کانٹے میں نہ اٹک جائے فرمایا ہر کیا کا دل مومنی یہی ہے کپڑا دنیا ہے خواہشات کی تیز ہوائیں چل رہی ہے ناپاک خواہشیں گندی خواہشیں دولتوں کی عورتوں کی سنیے نلندہ سرمش شہوار قرآن کہتا ہے لوگوں کے لیے خواہشات بہت خوبصورت بنائی گئی ہے وہ ہے نہیں زئی نے کہا ہے علماء اس کو سمجھتے ہیں جیسے کاغذ کا ہوائی جہاز اڑاتے ہیں کاغذ کی چڑیا بنا کر وہ چڑیا ہے وہ ہوائی جہاز وہ کاغذ ہے ایسے جتنی خواہشات وہ پاک میں آتا ہے ان نما کھلے ابلیس کو شیطان پیدا ہی کیا گیا ہے جو چیز عقیدے میں عبادت میں اخلاق میں رہن سہن میں شادیوں میں اپنی ذاتی زندگی میں فیملی اور سماج کی اور سموہی زندگی میں کھانے کمانے پہننے اوڑھنے سونے جاگنے بولنے سننے دیکھنے میں جو چیز جتنی زیادہ اللہ کو اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے اس کو اتنی ہی خوبصورت بنا کر انسانوں کے سامنے پیش کرتا ہے کیونکہ قسم کا ہے کہ اکیلا تو جاؤں گا نہیں آدم کی اولاد جن کی وجہ سے جنتیں میری چھن گئی ہے اور کپڑے بھی میرے اتار لیے گئے ہیں مجھے مردود کیا گیا ہے جس آدم کی وجہ سے میں اس کی اولاد کو گا نہیں اس لیے سبق ہمیں یہ بھی پڑھنا ہے حضرت آدم و ہوا علیہ السلام کون ہے سارے انسانوں کے ماں باپ سارے نبیوں کے ماں باپ تمام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انا ولد ابن آدم میں بھی آدم کا بیٹا ہوں آپ نے سنبھال کتنے بڑے ایک درخت کے قریب جانے کو منع کیا شیطان نے آ کر چکما دیا اور اس کے راستے سے اما کے راستے سے ایک بات میری سن لو دیکھو پھر پتا نہیں تم ملاقات ہو نہ ہو گھروں میں جتنا بگاڑ ہے ماحول میں جتنا بگاڑ ہے چونکہ عورتوں کی تعداد دنیا میں مردوں سے گری ہے ان کے راستے سے دینداری آتی ہے تو بھی دگنی آتی ہے اسی لیے مستورات کی جماعتیں جہاں جاتی ہیں بہت اچھا کام کر کے آتی ہے ابھی اس کا کارگزاری کا وقت نہیں ہے اور اگر عورتوں میں دینداری نہ آئی تو ان کے راستوں سے جو دینی آتی ہے وہ بھی ڈوبنی آتی ہے شیطان نے چالاک ہے بدلاؤ سار ہر وقت بچ میں لگا رہتا ہے اس کا پانی کہاں بڑھتا ہے علماء نے تو کتابیں لکھی ہے عابدوں کا زاہدوں کا عالموں کا دل والوں کا دینداروں کا مردوں کا باپ کا ماں کا بھائی کا بھابھی کا کس کا کہاں پانی مرتا ہے وہ اس سے معلوم ہے وہ اس کے پاس اسی میں آئے اما ہوا علیہ السلام کے پاس آئے جانتی بھی ہو جانتی بھی ہو یہ درخت کے قریب جانے سے کیوں منع کیا ہے یہ تک خالدی کر جنت میں رہنے کی بات ہے اگر اس دانے کو کھا لیا تو اس لیے منع کیا ہے یہاں سے نکالنے کے لیے وقا سما ہوا وقا سما ہوا انی لکما لمن انداز کی دیکھو مجھے کچھ نہیں چاہیے زمین کا کوئی حصہ نہیں چھوڑا ہے سات لاکھ سال تک میں نے عبادت کی ہے میں تو سب میرے پاس تو سب کچھ ہے میں تو تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں اور کھائی کھا کے کہتا ہوں تم دونوں سے اسی لیے روایت ہے کہ جو آدمی جتنا جھوٹا ہوتا ہے نا اتنی قسمیں بہت کھاتا ہے آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے قسم قسم قسم سے سے لوگ کہتے بار بابا وقا سما دونوں کے سامنے قسم کھائی انی لکما لمن اللہ یہ نبیوں کی بولی ہے جو شیطان بولا ہے اللہ کرے ہمیں اتنا ایمان نصیب ہو جائے کہ ہمارے دل کے آنکھوں سے ہمیں پتہ چلے مجھے کون شیطان کے راستے لے جا رہا ہے کون اللہ رسول سے دور کر رہا ہے اور کس راستے سے میں میری آخرت بن رہی ہے کون میرا سچا پھیلتا ہے یہ ایمان ہی کی نظر سے نظر آتا ہے ان آنکھوں سے نظر نہیں اسی لیے ایمان سیکھنا جیسے ہماری عورتیں کہتی ہیں نا شادیوں کے موقع پر ایک ہی تو لڑکی سات بھائیوں کی ایک بہن پانچ بھائیوں کی ایک بہن اور ایک ہی کا بیٹا سات بہنیں کسی کے بیٹیاں زیادہ کسی کے ایک ہی کوئی روز روز شادی ہوتی ہے ایک ہی تھوڑا سا بنا لینا ہے اور ایک ویڈیو بنا لینی ہے دونوں پہ ایک ساتھ کا بتن بٹھا دینا ہے تاکہ ساری دنیا دیکھے اور شیطان ناچے اس لیے کہ عورت جب گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے ہو رہا ہے اور لوگوں کی نظر اس کی طرف کرتا ہے کتنی بے حیائی کی بات ہے کہ ماں باپ خود دلہن کو دلہن کر بٹھاتے ویڈیو سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا کام ہو اور جتنے ناراض ہوتے ہیں اور شیطان جتنا اس دن خوش ہوتا ہے شاید کبھی خوش ہوتا اس لیے کہتے ہیں دوستو دین سیکھو دین سیکھو دین سمجھو اما ہو نے کہا ایک ہی جیسے تو کھانا ہے کھا لو اماں کے کہے سے ابا مان گئے یہ گھروں میں جتنا فساد ہوتا ہے نا یہ سوٹ بنتے ہیں جو کپڑے بنتے ہیں اور پھر شادی کے بعد ہری ہیں جی۔ سب معلوم ہے سب معلوم ہے یوں نہیں سمجھ ہاں یہ دھوپ میں چڑھ سفید نہیں ہوئے تمہاری ساری کارگزاریاں آتی ہے ہاں۔ اور اس وقت بھروج اور سورت اور قانون یہ تو اچھا۔ میں اگر کہوں تو تمہیں برا لگے گا لڑکے اور لڑکیاں تو اور میں نہیں کہتا کیونکہ حضور نے اس کو فرمایا ہے ایک دن آپ نے بجٹ سے لے کے مغرب تک بیان کیا زمین آسمان چاند سورج کون سی پاؤں کون سی ندی کب آئے کیا ہوا سارے واقعات قرآن میں وہ سارا انہوں نے بیان کیا اور اخیر میں قیامت کے قریب جو فتنے ہوں گے آپ اسی جگہ کھڑے تھے صحابہ نیچے تھے آپ نے تمہیں وہ نظر آتا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں ہماری جانے آپ کے بارے کیسے الگ اچھا ہونے تو نظر نہیں فرمایا میں دیکھ رہا ہوں قیامت کے قریب فتنے آسمان سے جس طرح بارش کٹنے کے بعد پتا مسل گھر مسلسل اس طرح تمہارے گھروں میں فتنے لڑکوں کے الگ لڑکیوں کے الگ مالداروں کے الگ دولتوں کے الگ اور فتنے ہی فتنے ہوں گے اس پر پھر آپ نے وہ حدیث فرمائی اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں گئی تم اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جس کام کے لیے اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے بھلی بات کہنا بری بات سے روکنا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم یہ کام چھوڑ دو گے صحابہ ماحول ہی ایسا تھا انگلش کا کے وہاں تو جو کلمہ پڑتا تھا دوسرے دن دوسروں کو لے کے دوسرے دن چھ آدمیوں کو وصول کر کے لائے اور یوں کہا ہی کہاسی تو رسول اللہ اللہ کے پیارے کا نمبر سنوادن یہ میری آج کی ہے ہم تو ایک دو مکان بن گئے ایک کی دکانیں ہو گئی ایک لڑکی سورج چلی گئی کما گئے گئے اللہ ہمارے آگے سے اے اللہ ہمیں صحیح سمجھ نہیں جی۔ سہارا کو بہت خاص ہوا ہم اور یہ کام نہیں کریں گے تو ہم کو کھائی جس کے قبل میں جان ہے اس سے بھی زیادہ سخت حالات آئے صحابہ کا تو جب امت دعوت کا کام نہیں کرے گی اور اس سے زیادہ سخت حالات آپ نے فرمایا کئی وہ بھی کوما فجور حکومت حکومت اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب عورتیں تمہاری بالکل بے قابو ہو جائیں گی بے حیائی کی حد ہو جائے گی اور جوان تمہارے فاسی کو فاضی ہو جائے گی صحابہ کی عورتیں ان کی جوان لڑکیاں صحابہ کی جوان ایسا پورا ہو پھر آپ نے قسم فرمائی قسم کھائی اور فرمایا اس وقت کیا ہوگا جب تمہارے ماحول میں نیکی کو بدی اور بدی کو نیکی دینداری کو بیکورڈ اور بے بینی بد اخلاقی ننگا پن اس کو فور ورڈ کہا جائے ہو رہا ہے ہو رہا ہے یہ حدیث جتنی ہے میں کہا سکتا ہوں یہ ہمارے بتائی جائے ہمارے بتائی سکتا جو حدیثیں ہیں اور ہر حدیث بالکل ایسی ہے جیسے ایکس رے مشین خود ڈاکٹر صاحب کے گردے میں پتری ہو اور ان سے کہا جائے ایکس رے کرا لو اور وہ ایکس رے مشین پر کھڑے ہو جائیں اچھا، ایکس رے مشین پتری بتائے گی نہیں بتائے گی کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں جرمنی سے اتنی بے شرم ہے کی بھی بتا دیتی ہے تو مشین کہے گی ڈاکٹر صاحب کے کھڑے ہو جائیں تو میرا کام تو یہی ہے یہ سارا قرآن ساری حدیثیں میرے لیے آپ کے لیے پوری کے لیے ایکس رے مشین ہے ایمان میں کہاں ہو نفاق کتنا ہے اللہ کی محبت اللہ کا تعلق اللہ کی عظمت اللہ ہی سے ہونے کا یقین اللہ کا غیر دکانوں سے زمینوں سے پیسوں سے حکومتوں سے ہتھیاروں سے فوجوں سے مشروں سے ہلکا یقین کتنا ایسے پہ اسی لیے اللہ نے زمانے میں یہ تو بہت بڑا کرم ہونا چاہیے حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب رب العالمین کہا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہمارے تمہارے ابا ہیں ان کو خلیل الرحمان کہا گیا اور علماء نے اس کی تفصیل میں لکھا ہے کہ حبیب کا درجہ خلیل سے اونچا ہوتا ہے حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو جتنی محبت اس محبت کے سلے میں اللہ نے اس زمانے میں یہ دعوت و تبلیغ کی سادہ محنت نہ کاروبار چھوڑنے نہ نوکریاں چھوڑ دی نہ بچوں کو چھوڑنا سب کے حقوق بتلائے ہیں ایسا کیا ہے کہ جیسے کوئی آدمی ڈوب رہا ہو اور بالکل اس کو اپنی موت نظر آ رہی ہو ایسے میں کوئی آدمی رسی کوئی آدمی ہاتھ کروا لے گا بھائی پکڑ جائے اس کی زندگی بچ جائے سچے گی یہ دعوت و تبلیغ کی محنت کس زمانے مسجد وار جماعت روزانہ کے ڈھائی گھنٹے گشتے کے اپنے بھائیوں سے پیار محبت سے بات کرنا کوئی کڑوا بول بولے بھی تو اس کو کے لیے برداشت کر لینا جیسے بائک والوں نے ہم سے کہا تھا آپ نے برداشت کیا اللہ اچھا، اللہ یہ سارا کام ایسا ہے کہ اگر اس کو اچھا، پابندی کے ساتھ مقامی کام باہر کی تصویروں کے ہاتھوں میں بھی بھی عورتیں گھروں میں بچوں کی دینی تربیت بہو بیٹوں کی تربیت اگر یہ ہوتی رہی تو اللہ کی ذات کی امید ہے کہ اللہ کی فصل سے اور اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبتوں سے بچ ہے اس لیے کہ اللہ کسی سے رشتے داری نہیں اس طرح تو ایک ہی راستہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ ہر چم والی زندگی میں آئے گا دنیا میں بھی ہم اس کو چمکائیں گے آخرت بھی ہم اس کی بنائیں گے جو نبی کا دامن چھوڑ کر نبی کی مخالفت کر کے میری میری برادری میرا علاقہ کا اماغ ان کا فیشن ان کا ایکشن جو نبی کا راستہ چھوڑ کر نبی کے دشمنوں کی چال چلے گا دنیا بھی ہم ان کی اجاریں گے آخرت بھی کے ہم گے اللہ میری تمہاری حفاظت کر اس لیے دوستو نیت کرو انشاءاللہ اس کام کو اپنا کام بنائیں گے تو انشاءاللہ اس کام کو اپنا کام بنائیں گے ابھی تو پانچ چھ آدمی بول رہے ہیں تمہاری تو نیت ہی نہیں ہو رہی ہے اللہ کا معاملہ نیت کے اور کام بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب چھوٹ چھاڑ کے بس تبدیل میں بھی کرو مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کام کو کام بنانے کا مطلب یہ ہے رمضان کا روزہ ہے اور گرمیوں کا روزہ بہت لمبا ہوتا ہے افطاری کا سامان ماشاء اللہ ہمارے یہاں جتنے ٹھنڈے گرم ہو کیا ہوتا ہے سب رکھا ہوتا ہے افطاری میں پانچ منٹ پات ہے عامی آدمی ان پڑھ آدمی اس نے روزہ رکھا کوئی آدمی اس کو پیسوں کا ڈھیر لگا دے صحیح کوئی بات نہیں پانچ منٹ سے یہ کھا دے کیا کہے گا مار تیری دولت کے رے منہ پر روزہ پڑوائے گا اور اس سے بھی آگے کی ایک بات ابھی یاد آئی ہے ایک آدمی بہت بڑا کئی کارخانے اس کے اور اس کا بہت بڑا کاروبار انگلینڈ میں بھی یہاں بھی ہندوستان میں بھی رمضان کا مہینہ وہاں سے انگلینڈ سے وہ واپس آیا تو اس نے کہا کہ عمرہ کر کے جاؤں گا احرام وہاں آیا گرم بہت سخت جس ہوٹل پر جا رہے ہیں تو اس کو چوبیس گھنٹے کے لیے چاہیے تھا کمرہ کمرہ کرنا تھا کہیں بھی کوئی کمرہ نہیں اندر ہی اندر اللہ میاں تیرے دشمنوں کے ملکوں میں تو جہاں جاؤں آدھی رات کو جاؤں تو ہوٹل میں کمرہ مل جائے تیرے دربار میں تیرے گھر پر آیا ہوں اور اتنا وہ ہوا کہ بس چلو نہیں کرنا ہے ٹیکسی منگوائی سامان رکھتا ہمارا جو وقت لگا لگا ہوا وہ دیکھ رہا تھا کہ آدمی رات میں پریشان بہت تو یہ بڑا شیخ تھا کئی تھا وہ یوں سمجھا کہ یہ کوئی مانگنے والا ہے چل کیا ہے وہ نوجوان لڑ نوجوان لڑکا اس نے اس کی نہیں سنی اس کے کیا بات ہے کہیں نہیں مجھے جانا ہے بس بچوں سے وہ لڑکا اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا تو کہاں ہے اس نے آدمی میں کہا اس چپ ڈرائیور نے کہا اپنے گھر کا ایڈریس دیا گاڑی لے گیا سامان اٹھا رہا ٹھنڈا گرم وغیرہ تو اچھا آرام کر اصل کی نماز میں پھر آئے کیا ارادہ ہے مغرب میں وہ لڑکا اس کو لے گیا طواف کرایا سفا مروا کرائی اس کے بعد اس سے پوچھا کہ تم کھانا تراوی کے بعد کھاتے ہو یا پہلے کھاتے ہو تمہاری جو ترتی بارہ اس سے ہو گئی پھر دوسرے دن اس کو ہو گیا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جانا وہاں پہنچا تو یہاں سے ساتھی نے وہاں کے دوستوں کو فون کر دیا تھا ایک آدمی آ رہا ہے ایسا ہے بہت ہی بھرا ہوا ہے اندر سے غصے میں تم ذرا اس سے پیار سے محبت سے وہ ساتھی بھی پہنچ گئے اس کا اکرام کیا یہ کیا عید میں دو دن باقی تھے رمضان رملانے اسے واپس جانا تھا ہندوستان آنا تھا یہ ہمارے جو ساتھی اس کے پاس گئے تھے میں نے کہا کہ آپ عید عید کرنے گھر جا رہے ہیں سنا ہے کہ عید میں تو عیدی اللہ پاک بھی عیدی دیتے ہیں اور رواج ہے دادا نانا ابا اما سب عیدی دیتے ہیں بچے سرور کائنات تاجدار مدینہ مدینہ دو عالم احمد ہمارے مشتبہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں یہاں سے عیدی بھی بغیر لاؤ گے آدمی جب کوئی بات اخلاص کے ساتھ کہتا ہے دل کو ٹوٹ کرتی ہے مسلمان کا دل پتھر نہیں ہے جب اللہ رسول کا نام آتا ہے تب کس نے گھر فون کیا کہ میں عید کر کے آؤں گا اور گھر والوں نے آج زمین آسمان ایک کر دیا سارے سال میں ایک ہی مرتبہ پر عید آتی ہے وہ بھی تم بچوں کے ساتھ نکلو گھبرا بس تجھے پوری عید کا ثواب حضور کے دربار میں کرنے کا ملے گا میں فوراً اچھا بہت رئیس شادی فوراً ٹکٹ بیچتا ہوں یہ کرتا ہوں وہ سارا وہاں عید کی نماز فجر کی تھوڑی دیر کے بعد جب سورج نکلا ہو جاتی ہے مسجد نبی میں تھا حضور کے دربار میں چلا تو سلام کر رہا تھا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آج ساری دنیا میں ہر بار اپنے چھوٹے کو ایزی دے رہا ہے آپ کا کائنات کے بڑے ہیں مجھے ریگی میں یہ نہیں کہا میرے کارخانے میرے بچے میرے اللہ کے رسول آپ کی محبت مجھے آپ ایزی میں مل جائے وہ ہر وقت سوٹ بوٹ ٹائی یہ اس میں رہتا تھا اللہ نے اس کی ایسی سنی اور حضور پاک صلی علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں ایسی آئی پورا خاندان پورا خاندان پہلے کوئی ان کو پہچان نہیں سکتا تھا لیکن ابھی بھی ہم ملے کوئی چھ ایک مہینے ہوئے ہوں گے ان کو دیکھا پورا خاندان سال کا چلہ مسجد وار جماعت حج عمرے ان کی لڑکیاں بہویں میرے دوستوں اللہ پاک کو کب کس بندے کی کون سی ادا پسند آ جائے اور اللہ نواز دے اور کب کس کی کون سی ادبی جس پر وہ محروم ہو جائے اللہ میری بھی حفاظت فرمائے اللہ تمہاری بھی حفاظت فرمائے اللہ نے کام دیا ہے تو مولانا فرماتے تھے کہ کام کو کام بنانے کا مطلب یہ ہے استار سے پانچ منٹ پہلے کوئی پیسوں کا ڈھیر لگا دے تو ان پڑھ آدمی روزانہ چھوڑے لیکن جب استعار کا وقت ہو جائے گا تو اس کیونکہ ایسے ہی گشت کے وقت میں گشت تعلیم کے وقت میں تعلیم چلے کے وقت میں چلا قرآن کی تلاوت بچوں کو مقصد بھیجنا دین کی تعلیم دینا یہ کام اپنے کرتے رہو اس کے وقت پر گھر کو کتنا وقت دینا ہے کاروبار کو کتنا وقت دینا ہے یہ سارا جب کرو گے تو دنیا بھی دین بن جائے گی سمجھ میں آئی بھائی کرو گے ارے اب تو بولو کرو گے کرو گے تو پاؤ گے کسی کا کچھ نہیں بگڑتا یہ گھڑی کی سوئی پکڑ لو نا تو گھڑی چلنے سے رک جائے گی لیکن وقت گزرنے سے نہیں رکتا اس وقت میں اگر ہم نے غنیمت سمجھ کے ہمیں اتنا طے کر لیں کہ ہمیں دیندار بننا ہے دینی زندگی گزارنی ہے اس کو سیکھنا ہے اس کے سیکھنے کا شوق پیدا ہو جائے اس کے لیے مہینے کے تین تین ہفتے کی گشتے سال کا چار رہے لگاتے رہیں گے یہ تمہارا انگلینڈر اور جس دن وہ سنجے کا جہاز گرا تھا اور کیا ہوا تھا وہ اس اندرا کا بیٹا اس دن جس دکان میں ہم اس دکاندار نے ہم کو بتایا جو ہماری شکل دیکھنے کو تیار نہیں تھا لیکن وہ جب وہاں سے ہندوستان آیا میں نہ اس کا نام لوں گا نہ اس کا کام ہم سب جانتے ہیں کس گاؤں کا تھا اور کون تھا لیکن اللہ نے ہدایت دے دی وہی اب چار مہینے بھی لگاتا ہے چیزیں بھی لگاتا ہے اور کاروبار بھی کرتا ہے انگلینڈ میں رہو امریکہ میں رہو امریکہ میں رہو کینیڈا میں رہو کویت دبئی میں رہو یا ہندوستان میں رہو ایک بات اتنی طے کر لو کہ دیندار بن کر جینا ہے ٹھیک ہے اور دیندار بننے کے لیے دین سیکھنا پڑے گا دین کپڑا کپڑے کی دکان سے ملتا ہے سبزی سبزی کی دکان سے ملتی ہے دین یعنی دینداروں کے پاس ملے گا وہ علماء کرام ہیں ان کے سامنے قرآن حدیث اور ایک ایک چیز ہے جتنی ہمارے علماء سے ہمارا تعلق ہوگا پوچھ پوچھ کے چلیں گے ہمارے کھیت بھی ہمارے کاروبار بھی ہمارے بہت سب زمدار بنے اگر ہم نے اس کا طے کیا اس کا فیصلہ کیا اور جیسے آخری بات کہہ دوں آدمی جب کہیں کہیں بھی سفر میں جاتا ہے تو معلوم کرتا ہے کہ یہاں کی مشہور چیز کیا ہے جی؟ آگرے آگرے جاتا ہے تو وہاں کا پیسہ دلی جاتا ہے تو وہاں کی فلانی مٹھائی انگلینڈ جاتا ہے تو یہاں کا فلانا خرگوش اور فلانی چیز جب مکے مدینے جاتے ہیں تو وہاں سے کھجور اور زمزم لاتے لاتے ہیں یہ عام رواج ہے جو جہاں جاتا ہے وہاں کی چیز لے کر آتا ہے میرے بھائیوں اللہ ہمیں اور آپ کو یہاں لائے اللہ ہمیں اور آپ کو یہاں لائے اب ہم یہاں سے اور کس نسبت پر آئے تھے یہاں نہ کھانے آئے تھے نہ یہاں کھیلنے آئے تھے نہ اپنے کسی دنیا کی اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے اس کی محنت سیکھنی ہے سمجھتی ہے اپنے کو تیار کرنا ہے سارا مجمع اس نسبت پر یہاں آیا اب یہ مجمع واپس جا رہا ہے اللہ کے بہت سے بندے جماعتوں میں جا رہے ہیں جو بھائی واپس جا رہے ہیں وہ بھی اس نیت سے جائیں کہ ہم تیاری کرنے جا رہے ہیں دو دن میں پانچ دن میں مہینے میں پندرہ دن میں جب بھی ہم تیار ہو جائیں گے ان شاء اللہ چلے چار مہینے میں جائیں گے اور اس وقت تک اپنے جگہ پر مقامی گشتوں میں تعلیم میں جڑا کریں گے بھائی واپسی جانے والے اس کی نیت کرتے ہیں اب یہاں سے جانا ہے کیا لے کے جانا ہے رات بھی میں نے کہا تھا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہیں کسی کی گود میں بٹھا کے نہیں جا رہا ہوں کسی کے رحم و کرم پر چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں ایک ہاتھ میں تمہارے قرآن کے جا رہا ہوں یہ قرآن زندگیوں میں آوے اس کی محنت کا نام دعوت و تبلیغ ہے یہ تمہارے دوسرے ہاتھ میں دے کے جا رہا ہوں سارا مجمع نیت کرو یہاں سے دعوت کی محنت اور دعا کی طاقت یہ دو چیزیں لے کر جانی ہے کرنے والی ذات اللہ کی ہے جس میں جتنی سچی طلب ہوگی اللہ اس کو نوازیں گے اللہ مجھے بھی نوازے تمہیں بھی نوازے اور پوری امت کو نصیب کروا دے کرو گے کرو گے اب دوستو چونکہ یہ ہماری مجلس آخری مجلس اور دعا کا وقت ہے اللہ اکبر اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب دعا اور مقل عبادت ساری عبادتوں کا مغ دعا ہے ایک موقع پر آپ نے فرمایا اب دعا سلاح المقمی دعا مومن کا ہتھیار ہے اور اب یاد آتا ہے تو کیا کروں حضرت بن وقاص رضی اللہ تعالمی کی دعا سے بڑے بڑے صحابہ بھی ڈرا سکے ایک آدمی تھا حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نما کو بہت برا بھلا کہہ رہا تھا حضرت سعد اس کو سمجھاتے ہیں یہ اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں اور ان کے لیے کتنی بڑی بڑی خوشخبریاں ہیں تو اپنی زبان روز بند کر ایک دفعہ سمجھایا دو دفعہ سمجھایا پھر وہ غصے ہو گئے وہ آدمی تم کوئی نبی ہو جو میرے لیے بدلاش کرو گے نبی تو نہیں ہوں نبی کا غلام ضرور ہوں اسی وقت حضرت صالح جن میں فاشن جب نے بدوا کی اور یوں طلحہ زبیر کا اگر تیرے یہاں پہ مقام ہے اس پر تمیز اور بے جب کو کسی وقت میں پکڑ لے کتابوں میں لکھا ہے مدینہ منورہ کے بازار سے ایک اونٹ آیا سارے مرنے کو چھوڑ کر اس آدمی کو اونٹ نے اس کا لکما بنایا اور تین چھکے دیے کھوپڑی کہیں ہاتھ پیر کہیں اور دیکھ لیا کہ جو آج طاقت کرنا اسی لیے اسی لیے حضور پاک صلی اللہ وسلم نے فرمایا ہے دعوت المظلوم مظلوم کی بدعا سے ڈرتے رہیو اور مظلوم خالی کسی کو ڈنڈا مارا تو ظلم ہوا اتنا نہیں مال لوگوں کے دل بول ایسے ہوتے ہیں کہ دل زخمی ہو جاتے ہیں لیکن وہ غریب نہ کہہ سکتا ہے نہ سہ سکتا اسی لیے گھروں میں بھی ماں بہن ہو بھی بچے ہوں پڑوس میں کاروبار میں جہاں بھی ہوں ہماری ذات سے ہمارے پاس جو کچھ ہے ہماری کسی چیز سے کسی بندے کو چاہے وہ غیر مسلم ہو ہمیں تو حضور نے جانور تک ہمیں باپ سے رسم نے پوچھا یہ ہوں کس کا ہے کہ پھلا صحابی کا بھائی تیرا یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے حضور نے فرمایا حدیثوں میں اور شکایت یہ کر رہا ہے کہ تو اس سے زیادہ طاقت کا کام لے رہا ہے اور اس کا چارہ پانی کم دے رہا ہے ہمیں تو جانوروں تک کا حق بتایا ہے میرے دوستوں اپنے معاشرے کو بھی اچھا پاک صاف حیا پردہ اخلاق ایک دوسرے کا شخص حضرت عبداللہ ابن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ جب بھی گھر آتے تھے تو گھر والوں سے سب سے پہلے پوچھتے تھے پڑوسی کے ہاتھ بھیجا اور پڑوسی یہودی تھا یہ مت دیکھو یہ غیر مسلم ہے ہندو ہے برہمن ہے پاکستان ہمارا جو پڑوسی ہے اما اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ حضور نے پڑوسیوں کے حق اتنے بیان کیے اتنے بیان کیے کہ میں ڈر گئی کہ کہیں میراث میں تو حضور پڑوسیوں کو شریک نہیں کر دیں گے اس لیے دوستو ہمیں ہماری اپنی اسلامی ایمانی پرانی زندگی جینا ہم یہاں سے جا رہے ہیں اس نیت اور ارادے کے ساتھ اور اللہ پاک یہ کہتے ہیں بندہ جب میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں بھی اس کے ساتھ معاملہ کا شاہی کرتا ہوں ہمارا سارا مجمع یہ نیت کرے کہ ان شاء اللہ گنہ گا تو بھائی ہم بہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل تم خطا تم تو سارے خطا کار ہو خیر الخطا التوابون تمہارے گنہ گاروں میں سب سے اچھے گنہگار وہ ہیں جو بار بار توبہ کرتے ہیں اور جب بندہ توبہ کرتا ہے تو بندے کی تو توبہ قبول ہوتی ہے اور اللہ خوش ہوتا ہے کہ مجھے معمول مانا بھی تو مجھ سے معافی مانگ رہا ہے سب سے اچھا گنہگار وہ جو بار بار اللہ سے معافی مانگتا اور دعا کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ وانتم کی بالاجابہ جب بھی دعا کرو تو اس یقین کے ساتھ کہ دعا میری ضرور قبول ہوگی جب بندہ یہ یقین کرتا ہے تو اللہ بھی اس کی دل کی اس کی لاج رکھ لیتے ہیں دعا قبول کرتے ہیں اب اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اگر کسی کو عذر نہ ہو تو جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں اس طرح فائدے میں بیٹھ لو اور کوئی رزر ہے کسی کو ٹانگوں میں تکلیف ہے کوئی ہے کوئی وہ مجبوری ہے پورے طور پر متوجہ ہو جاؤ ایک بات کا وعدہ کر لو دعا ختم ہونے کے بعد مجمع جب جائے تو گاڑیاں اور وہ ساری بتائیں گی آپ کو بعد میں یہ ساتھی لیکن دوستو ہمارا تو راستہ چلنا بھی اسکوٹر ہے فور ویلر ہے ایسے اور ایسا وہ نہ ہو کہ جس سے لوگوں کو تکلیف ہو مسلمان وہی ہے المسلم من سلم المسلمون من لسان ہی وہ فرمایا مسلمان مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کی کسی چیز جی سے ہاتھ کسی کو تکلیف نہ ہو اگر ہم کسی کو راحت نہ پہنچا سکتے ہو تو کم سے کم کم سے کم اپنی زبان اپنی نظریں اپنے ہاتھ پیروں کا استعمال یا اپنی کوئی حر زور سے تھپڑ مارا کتنی دیر بھول گیا ختم ہو گیا لیکن اس کے نام لکھ کر اس کی سزا ہوگی اس لیے ہمیں زندگی پوری اسلام میں ایسی جینی ہے کہ ہم سے محلے میں گلی میں اپنوں میں پڑھایا کوئی ہو جانور تک کو ہم سے تکلیف نہ ہو تو پھر انشاءاللہ دنیا بھی بنے گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ نے فرمایا میں تو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں لے کر آیا ہوں یہ ہماری ساری تقریر ہے سارا جلسہ ساری باتیں یہ ساری اس کے لیے ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ پاک اپنا تعلق نصیب فرما دے اور اتنا خوف ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے کہ ہم اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی شریعت آپ کی سنتیں ہر قدم پر ہم حضور کا دامن تھام کر حضور کی راہ پر ڈاکٹر آگے چلتے رہے اللہ کا حکم نبی کا طریقہ اللہ کا حکم نبی کا طریقہ اسی پر اللہ کی مدد اللہ کی طرف سے اور اس زندگی پر سب سے بڑا انعام جو اللہ کی طرف سے ہے وہ ان کی جو نبیوں کی طرح قبول ہوتی ہے جس دن حضرت اور ہارون علیہ السلام کی اللہ نے قبول کی تھی اس دن یہ فیصلہ کیا تھا جو نبی والی محنت کریں گے جو نبی کی چال چلیں گے نبی کے غم کو اپنا غم بنائیں گے نبی کی سوچ کو اپنی سوچ بنائیں گے نبی کی نمازوں کو نبی کے علم کو نبی کے حوثے خدا کو نبی کے فکر حاصل کو جو اپنا بنائیں گے ہم ان کی دعائیں بھی نبیوں کی طرح قبول کریں گے نیت کرو ان شاء اللہ کام کو کام بنائیں گے کام سمجھیں گے سیکھیں گے اللہ کے راستے میں جائیں گے جو بھائی اس وقت واپس جا رہے ہیں وہ بھی نیت کریں اپنی مسجدوں کی جماعت کے ساتھ جڑیں اور دیکھو لڑائی جھگڑے تو اتنی بری چیز ہے کہ حضور شب قدر بتلانے آئے تھے دو آدمی لڑ رہے تھے ہمیشہ کے لیے امت محروم ہو گئی اللہ کرے آپس میں محبت بھائی اگر کسی سے کوئی انبن یا کسی سے کوئی بات ہے صلاح صفائی کر لو ایک قصہ یاد آیا اس لیے سنا دیتا ہوں حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ ان کا ایک مرید تھا پانی پت میں چھجو اس کا نام تھا وہ مرید نہیں تھا وہ چھجو وہاں تھا اور حضرت کا وہاں ایک مرید بھی تھا ایک دن حضرت نظام الدین اور پاس آیا اور کہنے لگا حضرت جی وہ چھجو آپ کی شام میں بہت بھی عدی کرتا ہے اور میرے سے نہیں سنا جاتا حضرت نظام الدین یہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بھائی میں نے تو اسے معاف کر دیا تو بھی معاف کر دیا ایک ایک کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے پورا وہ ابھی نام لے لے تھوڑے دن کے بعد معلوم ہوا کہ چھجو کا انتقال ہو گیا وہ پت میں حضرت یہاں نظام الدین میں حضرت نظام الدین یہ رحمت اللہ علیہ یہاں سے وہاں پانی پت گئے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر حضرت نظام الدین اولیا رحمت اللہ علیہ نے اے اللہ اے اللہ تیرے اس بندے کو میری وجہ سے کوئی اور کوئی عذاب مت دے رہا میں نے معاف پھر آنے کے بعد یہ فرمایا ایک بات یاد رکھو جب کوئی دو آدمیوں کے بیچ میں انبن ہو ایک دوسرے سے دل فرمایا جب ایک آدمی اپنا دل صاف کر لیتا ہے اللہ کو حاضر نالے جان کر تو سامنے والے کے دل پر اللہ کی طرف سے اثر ہوتا ہے اس کا دل بھی صاف ہو جاتا ہے وہ ایک کتاب ہے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی جب مجلسیں ہوتی تھی اللہ والوں کی تو نظریں بھی ایسی ہوتی ہیں جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے جس میں حضرت نظام الدین اور رحمت اللہ علیہ کی مرضی سے کھلا موقع پر یہ فرمایا کھلا موقع پر یہ فرمایا وہ جنہوں نے لکھی ہے وہ حضرت اولا سنجلی رحمت اللہ علیہ لیکن حضرت کی صحبت سے پہلے شراب کے بہت آگے تھے حضرت کے پاس بھی آتے جاتے تھے چھپ کے پی بھی لیتے تھے ایک دن حضرت نظام الدین اولیا رحمت اللہ علیہ حضرت بختار کاشی رحمت اللہ علیہ کے خبر سے واپس آ رہے تھے اور یہ حضرت اولا سنجری رحمت اللہ علیہ ایک جھاڑی میں چھپ کر چلا رہے تھے نظریں ٹکرا گئے حضرت نے بھی دیکھ لیا اور انہوں نے بھی دیکھ لیا تو ایک عجیب بات ہے نا اپنے یہاں کہتے ہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کوئی کس نے تھا حضرت ادا سنجری رحمت اللہ علیہ نے کیا فائدہ آپ کی بزرگی سے کب بہت چھٹی تو ہے نہیں لوگ اگر کو لیکن اللہ کے بندے کیا کیا کہیں گے حضرت نظام الدین اور رحمت اللہ علیہ نے ناراض نہیں ہوئی بہت پیار کے ساتھ فرمایا نہیں بھائی صحبت میں تو اللہ نے اثر رکھا حضرت کی زبان کے یہ بول تھے سیدھے اس کے دل پر لگے ہیں وہی اس کے سارے شیشے توڑے قدموں میں گرے اور سات سال حضرت کی صحبت میں رہے اور یہ ساری مجلسیں انہوں نے لکھی ہے جس کتاب کا نام ہے فوائد الفعاد جس کا جیچا ہے وہ لے لے ایسی مجلس ایسی رہبری ہے اور بزرگوں کیا ہو جا کے کیا کہیں اور یہ ساری بات ساری بات اللہ کا حکم نبی کا طریقہ دنیا بھی بنے گی آخر بھی بنے گی وہ ساری امت ہمارے تاجر ہمارے جوان ہماری بہو بیٹیاں ہمارے کھیتی والے ہمارے انگلینڈ کویت میں رہنے والے یہاں سے آنے جانے والے ہر ایک میں یہ زندہ ہو جائے اس کی یہ محنت ہے اللہ مجھے بھی قبول فرمائے تمہیں بھی قبول فرمائے آمین تو تو ہوئے تم تو آمین میں بھی کیسے جانے پڑیں گے یوں کہتے ہیں آمین جو ہے نا آمین کا آمین یہ نعمت صرف اس امت کو ملی ہے یہ بھی سن لو آمین والی نعمت صرف اس امت کو ملی ہے کہ سامنے والا جو کہے اور اس پر جو آمین کہے وہ سارا اس کے حق میں جیسے اس کی جو آمد ہم سیکھتے نہیں سمجھتے نہیں پڑھتے نہیں اللہ تمہیں آج تک کی میری آپ کی تمام گھر والوں کی بچوں کی بڑوں کی چھوٹی بڑی تمام تھکان کو معاف کر اب تک اللہ کی نعمتوں کی ہم نے جو ناقدری کی ہے صحت پیسہ تعلقات اور جان وقت اللہ اس کو مانگو اللہ سے بھائی دیکھو دوستوں جو اس پنڈال کے اندر میں اللہ کے راستے میں جانے والے ہیں چار مہینے کے لیے چلنے کے لیے اور وہ رسی کے باہر بیٹھے ہیں وہ ساری طرح کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کے راستے میں چلا چار چھ جانے والے رسی کے باہر اگر بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاتے ہیں آج رسی کے اندر آ جاؤ آپ لوگ ماشاء اللہ آ جاؤ وہ والے والے بھی جی جو تو وہ بھی آ جائے اس کے ساتھ ساتھ میرے دوستوں دیکھو دعا کے بعد ہم لوگ یہاں بندا سے نکلیں گے بھائی ہم لوگ بندا سے جب نکلے تو یہ سفیں جن پر ہمیں ہمیں نمازیں پڑھی ہے ان سفوں پر ہمارا کوئی ساتھی چپل پہن کر نہ چلے دوسری بات یہ ہے دوستوں کہ جو پارکنگ کے اندر میں جہاں جہاں جانے والے جو ہیں گاڑیاں وہاں اور لکھے ہوئے ہیں جس نے جو ساتھی جہاں جانا چاہیں وہ بورڈ کے مطابق وہ گاڑی کے اندر میں سفر کرے اور ذکر اور وقار کے ساتھ سفر کریں اور ابھی انشاءاللہ دعا کے بعد جماعتوں کے نام پکارے جائیں گے اس لیے جو جماعت کے ذمہ دار ساتھی کے نام پکارے جائیں گے وہ ساتھی کے ساتھ سارے ساتھی کھڑے ہو جاؤ اس کے اس کے علاوہ باقی ساتھی بیٹھے رہے تاکہ مسافر کرنے میں آسان رہے ان شاء اللہ بھائی ہمارا تو یہ سارا کام بات سننا اور عمل کرنا انہوں نے جو اعلان کیا وہ آپ سب نے سنا جتنی باتیں ہم نے کہی وہ بھی سنی اپنی انشاء اللہ عمل کریں گے اور یہ جانے کے بارے میں جو انہوں نے اعلان کیا جس طرح فور ویلر اور ٹو ویلر اور پیدل جانے والے اور مجمے سے واپسی اور یہ اس کو پر بھی پورا عمل کرنا ہے ہمارا چلنا پھرنا خود دعوت بنے گا دوسروں کے لیے کہ بھائی اس مجمے میں یہ باتیں ہوتی ہے اور اس پر یہ زندگی بنتی ہے کرو گے ان شاء اللہ مانگو اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك ولك الحمد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 طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا تقبل منا انت انك انت الرب وحدك لا شريك لك يا اول الاولين يا اخر الاخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا راحم المساكين إنا ضعفاء فقد في الله ضعفنا خذ إلى الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رضائنا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا ولا نخافك فينا ولا تحمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا أكرمنا ولا تهنا عافنا ولا تحرمنا آثرنا ولا تؤثر علينا اللهم اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما سر وما علم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم علمهم الكتاب والحكمة وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم وأن يوفوا بعهدك الذي عهدتهم فيه اللهم احفظنا المسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن سمائنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم ألهمنا اللهم ألهم نار استأولنا وأعنا من شرور أنفسنا اللهم إليك رب فحببنا وفي نفسي لك ربك وفي أعين الناس فعذبنا ومن سيء الأخلاق فذلك اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها الا انت اللهم مسرف القلوب سرف قلوبنا الى طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا سواء السبيل فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا پروردگار تیری دی ہوئی جان تیرا جواب تیرے لیے پناہ نعمتوں سے ہم نے پانچ چڑھا چڑھا کے تلاش میں چڑھا چلا کے اندھیروں میں اجالوں میں جان کے مال کے بڑے بڑے پاپ اور بڑے بڑے گئے تم نے ہم کو بندہ بنایا تھا بندگی کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے پیدا کیا تھا نبی والے کام کے لیے ہم سب کے کام آئے تیری برما برداری کی نہ تیرے نبی کے کام آئے گار تو تیرے دروازے پر بہت آئے ہم یہ گنہ تو ایسا ہے اس کے جیسا تو میرے زمین پر کوئی نہیں معاف کروا دے معاف کروا دے ہم سب کی ہم سب کے ماں باپ کی ہمارے سب کے بھائی بہن بھی بچوں بڑی بیٹیوں کی اے اللہ و آئی دوست احباب کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جون سا امتی دنیا کے جس کنارے میں اور جس حال میں ہو اللہ پیارے نبی کی امت پر کر امت کو معاف فرما دے کیا کسی باپ کے مرنے سے باپ بچے یتیم ہوتے ہوں گے جو نبی کے پردہ فرمانے کے بعد امت کے ٹیم ہو گئی ہے سہاروں کے سہارے تو ہمارا سہارا ہو جائے تیرے بے سہاروں کے سہارے تو ہمارا سہارا بن جائے نفس و شیطان کی مانتے رہے مجھ سے تیرے نبی سے دور ہوتے رہے دنیا بھی نہ بنی آخرت بھی نہ بنا سکے ہمارے کو حال پر ہمارے پورے بچنے کو بھی انتہا قبول بڑھ اس کی محنت کرنے والے اس سے پہلے وقت لگانے والے اب وقت لگانے کے لیے جانے والے جنہوں نے نیت کی ہے ان کو اور اردو کے کی نسلوں کو اپنے کرم سے قبول کرا اللہ ساتھیوں جی نے بہت خدمت کی ہے خدمت کرنے والوں کی خدمت کو قبول فرما جی۔ اے اللہ مدارس مقاصد مساجد علماء عقائد اے اللہ امت کی عصمت آبرو امت کی جان اور مال امت کے متعلق جو جو چیزیں ہیں ہر شخص حیثیت کی پوری پوری حد بہت ضروری ہے بہت کمزور ہے ذرا سے میں بہت جاتے ہیں بچھل جاتے ہیں بسل جاتے ہیں شیطان کے ہاتھ پر جاتے ہیں نہ جانے کس کے کام آ رہے ہیں اور کھلونا بن کے زندگی گزار رہے اے زمین و آسمان کے تنے تنہا اپنی قدرت سے سے پیدا کرنے والے ہم تجھ سے بھی مانگتے ہیں ہمیں ہدایت کا نور نصیب گمراہ ہونے سے بچا گمراہ کرنے والوں کے ہاتھ چڑھنے سے بچا ان کی گولوں میں بیٹھنے ان کے کہے کو کہنے ان کے بلوائے کو بولنے سے بچا کر گمراہی کی جتنی شکلیں دینی شعبوں میں دنیاوی شعبوں میں جس شکل میں ہے تمام شکلوں کو ختم کرنا پورے عالم پر امن کی چادر بچھا دے جانوں کی مال کی عزت آگوشی اللہ مشرق مغرب شمال جنوب ہے ساری مخلوق تیرے بندے ہیں اور سب تیرے کنبے کے لوگ ہیں اے اللہ ہم سب کے لیے دعا گو ہے ہر ایک کو صحیح راستہ مال میں جان میں وقت میں صلاحیتوں میں صحیح راستے پر لگانے کی اس مندر میں جو ہاتھ اٹھائے ہیں بلوائے تیار جو نبی کے وارث ہیں اللہ ان کو تو یہ ہاتھ اٹھانا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث پہ ملا ہے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے تھے اور تجھے تھا جن سیٹ کے ہاتھ رہنے کی لاج رکھ لے اور پورے بچے کو اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لے بچے کو اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لے اے اللہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال ہم دنیا کے پیچھے اپنے آپ کو لگا کے اے اللہ تیری بندگی میں تیرے نبی کی چال چلنے میں ہم نے جو اپنے ہاتھ اپنے پیروں سے پہرے مارے ہیں ہمیں معاف کروا دے ہمارے دل کے آنکھیں کھول دے ہمیں اپنا سچا اماندار بندہ بنا دے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام و خالد اے اللہ امتی بنا دے ہماری سیما کو قبول فراہم قبول فرما ہوتا ہے کوتا سے کوتاوں کے علاوہ کیا ہوتا ہے جتنی کمی جس طرح سے جس طرح کی ہوئی ہے اپنی قلم سے معاف کرا اللہ تیرے سامنے سہیش میں گنانے کی ضرورت نہیں تو دانا ہو گنا ہے تیرے بندے گیا کون کون کہاں کہاں کیسی کیسی گھریلو کاروباری سماجی بیماریوں کی پریشانیوں میں پریشانیوں کے دور کرنے والے حالات کو بنانے والے دکھیاروں کے دکھ کو ختم کرنے والے بیماروں کو چھپا دینے والے ہر ایک کی ہر پریشانی کو دور کروانے ہر ایک کو دنیا سے زیادہ آخرت کا فکر نصیب کرنا اس کی تیاری کا بھی نصیب کرنا اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا کہتے ہوئے شرم آتی ہے ہم نے تجھے راضی کرنے کو کیا ہی کیا ہے تیری کی ہوئی آنکھوں نے تجھے کیسے ناراض کیا تیری ہوئی زبانیں اور تیرے دیے ہوئے ہاتھ پیر اور تیرے دیے ہوئے مال اللہ آج کل کے کچھ کو معاف کرنی تو ہم سے راضی ہو جا اللہ تو راضی ہو جا اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر چیز میں امت کے نامے جاتے ہیں آپ امت کے حالات سے تڑک جاتے ہیں ہم نے آپ کی سنتوں کے ساتھ جو معاملہ کیا آپ کی شریر کے ساتھ جو کیا معاف فرما لے اور اپنے نبی کو ہم سے خوش فرما لے اللہ اے اللہ تو ہی معبود برحق ہے تو ہی محبوب ہے تو ہی مسجود ہے اور ہی معبود ہے اے اللہ تو ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا لے تو شیطان سے چھڑا دے اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے لکھا ہے کہا ہے کہلوایا ہے ان کے سارے مسئلے ان کی ساری نمبر کے سامنے تمنا کو جو ماں باپ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے فکر مند ہیں کوششیں کر رہے ہیں ان کو علم میں نافیہ نصف کر اے اللہ ان کی بہترین تربیت اے اللہ جو ماں باپ اپنے لڑکے لڑکیوں کے لیے رشتوں کے لیے فکر مند ہیں لڑکوں کو لڑکیوں کو وقت پر اچھے نصیب فرما جن کے ہو چکے ہیں ان کے گھروں کا آواز فرما ان کا دنیا کا گھر بھی آواز فرما ان کے آخروں بھی آواز فرما جو میرا آلات ہے ان کو نصیب اللہ اس وقت ہماری سونوں کی جماعتیں سلے چار مہینے کی جماعتیں ہمارے سال والے علماء اے اللہ کہیں برس کے علاقوں میں اور کہیں سردی میں اور کہیں پینل اور کہیں کیسے کیسے چل رہے ہیں اے اللہ ان کے کرنے کو قربانی قرار دے دے ان کے کرنے کو مجاہدہ قرار دے دے اور اس پر ان کو اور جہاں سے ملے وہاں پر ہدایت کی ہوا چلانے کا فیصلہ اے اے اللہ اللہ ہم نے اے اللہ زندگی میں جو کرنا تھا جوانی ہماری عمر کہاں کرنا کیا تھا ہم نے کیا کیا ہے ہمیں وہاں اہل اللہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے حشر کا میدان ہوگا تمہیں پاس ہمارے پاس پر ہوں گے لوگ جھوک در جھوک آئیں گے فریش ان کو دھکے دیں گے دور ہٹو تم نے نبی کی مخالفت کی ہے اے اللہ ہمیں ایسے مد نشیب لوگوں میں سے نہ بنا اے اللہ ایک بہت بڑا مجمع جو آئے گا جنہیں حضور وسلم اپنے سینے سے لگائیں گے جانے پہلے سے گے آ جاؤ تم میرے ہو جب دنیا میری شیعت سنت کا مذاق اڑا رہی تھی تم نے دنیا میں کسی کی بات کی پرواہ نہ کی لوگوں نے تمہیں ستایا بھی اور تمہیں طرح طرح کے فکرے تم پر کسے تم نے میرے دین کو سینے سے لگایا تھا میں تمہیں سینے سے لگاتا ہوں اے اللہ ہمیں الحمد کو ایسے شہادت مندوں میں محمد رسول اللہ شفاعت پورا نصیب بننا نورانی حضروں سے جا کر نصیب بھر ہمارا کیا حساب ملے گا ہر سانس سنا ہے ہمیں تو معاف کہتے ہر ایک حساب کتاب کا محمد رسول کا اپنی زیارت کرا اپنے سے قرآن سنوا اے اللہ ہم سب کو دلدار بنا دے ہمارا دین بھی بنا دنیا بھی بنا آخرت بھی بنا اے اللہ دنیا اور آخرت کی ذلت اور سوائش جتنے باطل نمونے اور جتنے باطل نقشے اللہ اور جس انسانوں کا زمین پر رہنا تیری مخلوق کے لیے عذاب بنا ہوا ہے ان کی ناپاک اسکیمیں ان کی ناپاک ٹریننگیں ان کے ناپاک منصوبے اللہ ان کے منہ پر واپس مار دے شرارتوں کی اللہ شریروں کی شرارتوں کا ان کے منہ پر واپس مار دے اللہ یا ان کو ہدایت تصویر کرنا یا ان کو دنیا سے ختم کرنا دے جھوٹ کو ختم فرما سود کو ختم فرما دھوکے کو ختم فرما خلاف میں کو ختم فرما کو ختم فرما باہر رسالت کو زندہ فرما کے بہا بہادے ہماری زندگی شیر فرما دے ہم کی چوٹیوں تک پہنچا دے اخلاص کی بلندی نصیب فرما دے اللہ دعوت اور اس کے لیے جان مال لگانا رب و ریشے میں اتار دے اس وقت تیرے بندے تیرے راستے میں جا رہے ہیں ان کے جانے کو قبول کرنا ان کے پیچھے ان کی ہر بات کی تو حفاظت کرنا جنہوں نے نیت ہے جو واپس جا رہے ہیں انہیں مسجدوں سے مسجد کے کاموں میں لگنے کی مسجد فرما اور ان کو قبول فرما بھرما خطرناک کے راستے میں نکلنے کے لیے قبول پریشان حالت کی پریشانیوں کو دور کرنا مصیبت زدہ اس پیپر کو ختم کر جن کے اندر چڑھ گئے اللہ کے ساتھ ادا کرنی جو بیماریوں میں شک رہے ہیں شفا تو تیری مٹھی میں ہے اللہ بیمار کو شفا اے اللہ عمرہ کرنے والوں ہم لوگ سلاد و سلام پڑھنے والوں کے سلام اور دیارے ہیں سے کے والوں اور محنت کرنے والوں کو قبول کروا جن کے حج فرض ہے اور ابھی تک حج اللہ ان کے لیے حج کرنا آسان اللہ حرمین شریفین بہن کی روایت وہاں کے ایک ایک بچے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکی مجھے زندگی کا سچا نمونہ بنا کر عالم میں اس طرح پھیلنا نصیب فرما دے جس طرح تم نے صحابہ کا آپ کے زمانہ پھیلا ہے تو بڑی قدرت والا ہے اے قادر مطلب جنہوں نے ماؤں سے دیکھا دعائیں ہم نے جتنی دعائیں کی اس سب کو قبول کرا اے اللہ دنیا دنیا والا ہونا چاہتا ہے کوئی کوئی پیسے والا کوئی عہدے والا کوئی کارخانے والا کوئی اے اللہ ہم اس سے بھی مانگتے ہیں ہمیں دعوت اور والوں کو چاہتے ہیں ہمیں دعوت اور دعا والا بنا اللہ جن کے سفروں میں کوئی قانونی بات ہو اللہ ان کی بھرپور مدد فرما ان کے لیے آسانیاں فرما اللہ جب تک دنیا میں رکھے ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہر عام ایمان میں ترقی ایمانی بات سے آراستگی رضائل اور زندگیوں سے پارٹی کے ساتھ جینا پاس آنے کا وقت سکرات کا آسان بھرنا ندی میں سکران کا ساتھ بھرنا خبر کو جن کی خبر کے سوالوں کے آسان بھرنا گزرنا نام آواز کا محمد صدم کے یورانے ہاتھوں جانے پسند دلوائے اے اللہ دنیا بھی بنا آخرت بھی بنا اور ہمیں خیر ہی خیر میں استعمال اللہ برائیوں میں سکھانے میں تکلیف پہنچانے میں استعمال ہونے سے ہماری ہمارے میری بچوں کی ماں باپ کی بھائی بہنوں کی جتنے ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے ان کی سب کی مفید ان کی سب کی مفید اپنی سے تعلق نصیب کرنا اپنا فرض نصیب کرنا اپنی معیت نصیب کرنا اپنی نئی مدد شامل حال کرنا ہمارے صبر حضرت کو قبول کرنا اللہ مسکرے برکھا کو خیرات کرنا اللہ جتنی کویاں ہوئی ہے وہ ہماری طرف سے ہوئی ہے ماں بھی چاہتے ہیں ماں کرنا جو کوئی تعلق ہے جو کوئی نیکی وجود میں آئی ہے وہ تیرے فضل سے ہوئی ہے جس فضل سے تم نے یہ کرایا اسی فضل سے اس کو قبول بھی کرتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کی لائن سے جو کچھ سے مانگا ہمیں ہمارے گھر والوں بچوں خاندانوں پوری امت کے ایک ایک کو اپنے کرم سے نصیب کر جن مصیبتوں آفتوں بلاؤ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ چاہیے اس سے ہمیں اور پوری امت کو اپنی پناہ ملے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تیرے خلیل نے جب تیرا کعبہ بنایا تھا اور اسماعیل و اسحاق و سارا و حضرت کی قربانیاں اور بھوکے رہ کر کے اللہ تیرا گھر بنا تھا اور سارا کرنے کے بعد کہا تھا ربنا تقبل بندہ نکال نہ ہم قربانیاں ہیں نہ ہم پہ وہ حوصلے ہیں نہ ہم پہ وہ اجلاس ہیں خلیل کی تابے داری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر تجھ سے مانگتے ہیں ربنا تقبل منا ان کا سبھی لوگ إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة